السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے اچھے اچھے پیارے پیارے دلارے دلارے اچھلتے کودتے بہادر ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جی یاد ہے آپ سب کو ہم سن رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی ہے سولہویں سپارے میں یعنی سورہ قہ میں جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگر اس میں ہار گئے اور وہ سارے ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم پچھلی کہانیوں میں سن چکے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکلے فرعون ان کے پیچھے نکلا فرعون دریا میں ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل کے لوگ آگے صحرائے سینا کی طرف نکل گئے اور وہاں پہ انہوں نے بچھڑا بھی بنایا تھا یہ ہماری پچھلی کہانی سونے چاندی کے بچھڑے میں آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کس نے بنایا تھا اور پھر اس بچھڑے کا کیا ہوا تھا آج ہم کہانی سنیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے صورت سرقعہ میں ہی اور یہ کہانی بھی ہم پہلے تھوڑی سی سن چکے ہیں آج اس کا بقیہ حصہ سنیں گے کہانی کا عنوان ہے پہلا انسان ایک وقت تھا کہ زمین پر کوئی انسان نہ بستا تھا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ زمین پر انسان کو بسائے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان اپنی قدرت سے پیدا کیا انہیں مٹی سے بنایا گیا تھا ان کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام ہم تم سب ان کی اولاد ہیں انسانوں سے پہلے اللہ نے جن اور فرشتوں کو پیدا کیا تھا اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ ہم اپنی زمین پر ایک خلیفہ بنا کر بھیجیں گے آپ سمجھتے ہیں خلیفہ کیسے کہتے ہیں سمجھیں کہ آپ کی کوئی جائیداد ہے اور اگر آپ اپنی جائیداد کا انتظام کرنے کے لیے کسی کو بھیجیں تو اسے کچھ ضروری باتیں بھی بتائیں گے کہ وہ آپ کی جائیداد کو کیسے سنبھالے گا کیسے استعمال کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا خلیفہ ہوگا یہی مطلب ہے زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے کا یہ زمین اللہ کی ہے یہاں کچھ کام کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو بھیجا ہے کام کرنے کے لیے اس کو ضروری باتیں بھی بتا دی ہیں اب یہاں جو کام کرنا چاہے وہ اسے اللہ کی مرضی سے کرنا چاہیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی خلیفہ ہوتے ہیں ہاں تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہے تو وہ بولے ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان زمین پر جا کر فساد کرے گا خون بہائے گا ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں تیری بندگی میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تمہیں کیا خبر اس انسان میں ہم نے کیا کیا خوبیاں پال رکھی ہیں یہ جب زمین پر جائے گا تو ہماری دی ہوئی عقل سے زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کا پتہ چلائے گا ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں کو کام میں لائے گا تم بتاؤ کیا تم جانتے ہو کچھ ان چیزوں کے بارے میں اب فرشتے بھلا ان باتوں کو کیا جانتے تھے بولے اے مولا ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ آپ ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب حضرت آدم کو بڑا جان کر ان کو سجدہ کریں اس وقت شیطان بھی موجود تھا شیطان اتنا نیک تھا کہ وہ جن ہونے کے باوجود فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتہ ہی بنا دیا تھا اللہ کا حکم سن کر سارے فرشتے سجدے میں گر گئے لیکن شیطان اس نے نہ سجدہ کیا اکڑ کر بولا میں اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرنے سے رہا اس سے میں اچھا ہوں آگ سے بنا ہوا ہوں شیطان کا یہ گھمنڈ اللہ کو بالکل پسند نہیں آیا اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ ذلیل ہو گیا قیامت تک اس پر پھٹکار ہی پڑتی رہے گی اور قیامت کے دن وہ اور جو اس کا کہا مانیں گے سب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ساتھ رہنے کے لیے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا ان کا نام حضرت ہوا ہے حضرت ہوا سارے انسانوں کی ماں ہے اب اللہ نے حضرت آدم اور ہوا کو جنت میں رہنے کے لیے بھیج دیا جنت میں بڑے اچھے اچھے پھل تھے کھانے پینے کی مزیدار چیزیں تھیں ہر طرح کا آرام تھا اللہ نے ان سے کہا میری اس جنت میں رہو جو چاہو اچھی طرح کھاؤ پیو لیکن دیکھو اس پیڑ کے پاس مت جانا یہ تمہارے کام کا نہیں ہے دونوں ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے شیطان کو اپنے نکالے جانے سے بہت دکھ ہوا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی غلطی مان لیتا اور اپنے مالک کے سامنے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنی خطا معاف کراتا مگر وہ غصے اور گھمنڈ میں اور بھی اکڑ گیا اس کے دل میں یہ آ گیا کہ اس کو آدم اور ہوا نے ذلیل کرایا ہے اس لیے اس نے ان سے بدلہ لینے کی ٹھانی اسے یہ تو پتہ تھا ہی کہ اللہ نے آدم اور ہوا علیہ السلام کو ایک پیڑ کے پاس جانے سے روک دیا ہے بس اس نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی کہ آخر اللہ نے تمہیں جنت میں سب کچھ تو دے رکھا ہے لیکن اس پیڑ کے پاس جانے سے کیوں روک دیا اصل میں اس پیڑ کا پھل اگر کوئی کھا لے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے اور بس یوں سمجھو کہ فرشتہ ہی بن جاتا ہے شیطان نے ان کے دل میں ایسی بات ڈالی ڈالتا رہا ڈالتا رہا ڈالتا رہا یہاں تک کہ ان وہ اس کے دھوکے میں آ گئے اور ایک دن اس پیڑ کا پھل کھا بیٹھے اب ہوا کیا اس پھل کا کھانا تھا کہ ان کے بدن پر جو جنت کا لباس تھا وہ سب کا سب اتر گیا بے چاروں نے پیڑوں کے پتوں سے اپنا بدن چھپایا اب انہیں پتہ چلا کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ جو ان کا مالک ہے ان سے ناراض ہو گیا ہے یہ سوچتے ہی انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گرانا شروع کر دیا اس سے اپنی خطا معاف کرانے لگے وہ شیطان کی طرح اکڑے نہیں اللہ کو ان کی یہ بات بہت ہی اچھی لگی بہت ہی بھلی معلوم ہوئی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا جانتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی انہوں نے کہا تھا رب ظلمنا انفسنا و علم تو و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اچھے ساتھیوں یہ ایسی دعا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ہوا کو معاف کر دیا تھا ہم بھی یہ دعا یاد کر کے مانگا کریں نا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اب نہ اس کی باتوں میں آنا ہوشیار رہنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا کیوں بھلا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا تھا جنت میں رہنے کے لیے تھوڑی بلکہ زمین پر رہنے کے لیے اور کہا کہ جاؤ کچھ دنوں تک وہاں رہو اچھے اچھے کام کرو ایسے کام جن سے میں خوش ہوتا ہوں اللہ نے ان کو وہ سب باتیں سکھا دیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے حضرت آدم اللہ کے سب سے پہلے نبی تھے اللہ نے انہیں یہ سمجھا دیا کہ تم میں سے جو کوئی اچھے کام کرے گا اور دنیا میں ایسے رہے گا جیسے اس کے خلیفہ کو رہنا چاہیے تو وہ مرنے کے بعد جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پھر جنت میں بھیج دیں گے جہاں مزے مزے کے کھانے کی چیزیں ہوں گی نہریں ہوں گی بڑے بڑے خوبصورت گھر ہوں گے اور بہت زیادہ دوست ہوں گے مگر جو کوئی ہمارے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا وہ شیطان کا ساتھی ہوگا اور اس کو شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں جانا پڑے گا اور وہ ہمیشہ وہاں پہ جلتا رہے گا اچھے ساتھیوں یہ کہانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے قرآن میں ایک بار نہیں کئی بار اس سے ہمیں بھلا کیا پتہ چلتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سب کے جو ابا جان تھے اور ہماری اماں تھیں وہ حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام تھے اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آدمی کے باپ دادا بندر یا لنگور تھے جیسے یا ان جیسے کوئی اور جانور تھے تو وہ صحیح نہیں کہتے ہمارے ابا تو حضرت آدم تھے کوئی بندر نہیں تھا یہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں انہیں صحیح بات نہیں معلوم وہ دھوکے میں ہے اور پھر جو یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسان یعنی کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم زمین پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی مرضی کے مطابق کام لیں یہاں کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے تمام دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے ہم میں سے یہ کسی کے پاس حق نہیں کہ ہم اپنی مرضی چلائیں اللہ تعالیٰ کا ملک ہے حکم اور مرضی بھی اسی کی ہونی چاہیے جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں اس کے حکم کو مانتے ہیں ان کے لیے جنت میں بہت بڑا سارا گھر ہوگا یا ہو سکتا ہے بہت زیادہ گھر ہوں اور جو اللہ کو نہیں پہچانتے اور اس کے کہنے پہ نہیں چلتے ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن ان کے لیے جنت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی آرام ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم سب کا گھر جنت میں ہو خوبصورت سا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ